جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے جو بہت بخشنے والا ہے